وقیع نے شعبہ اور مزعر سے اسی سنت کے ساتھ حکم سے اسی کی مانند روایت کی اور مزعر کے حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو نو